لي خطيئتي يوم الدين ربی حبلی حکم والی بس صدق اللہ العظیم میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں آج ہماری نشست کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلاط والسلام اللہ رب العزت کے دوست خلیل اللہ کابت اللہ کو بنانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ کی سیرت طیبہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کامیابی اور ناکامی کا دار المدار کیا ہے دنیا میں کامیاب لوگ کون گزرے اور دنیا کے ناکام ترین لوگ کون تھے اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے قصے بھی بیان فرمائے جو اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی کامیابی کے ساتھ گزاری جو دنیا میں بھی کامیاب رہے آخرت کی کامیابیاں بھی ان کو ملی اللہ رب العزت کا قرب بھی ملا اللہ رب العزت کی محبت بھی ملی اللہ رب العزت کے ہاں جن لوگوں کو مقامات ملے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی داستانیں بیان کی ان کا طرز حیات بیان کیا ان کی زندگی کے معمولات بیان کیے ان کی زندگی میں آنے والے امتحانات بیان کیے ان کی زندگی میں درپیش آنے والی مشکلات کو بیان فرمایا ان کی زندگی میں آنے والے مصائب کو بیان فرمایا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت کے مقرب لوگ کیسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے کامیاب افراد کیسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے محبوب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں ان داستانوں میں قرآن پاک میں ایک داستان حضرت ابراہیم علیہ الصلاط والسلام کی ملتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ جس کو بیان کیا گیا بار بار بیان کیا گیا قرآن پاک کی کئی صورتوں میں کئی پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ سلاد و کا ذکر ملتا ہے ود پور فل کتاب ابراہیم ان نحو کا نصدی نبیا حضرت ابراہیم علیہ صلاح و السلام کا ذکر قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے رب کے خلیل تھے رب کے دوست تھے لیکن ایمان والی ماں بہنوں اللہ رب العزت جس کو بھی اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں جس کو بھی دنیا میں امتی جس کو بھی دنیا میں اور آخرت میں مقامات نصیب فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو آزمائش کی گاڑیوں سے ضرور گزارتے ہیں آزمائش کی بٹھیوں سے ضرور گزارتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے کون کتنا کس کے لائق ہے کون محبت کے لائق ہے کون قرب کے لائق ہے کون کامیابی کے لائق ہے لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب اور مقرب لوگوں کو دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا فرماتے ہیں تاکہ وہ آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو رب کا قرب ایسے نہیں ملا ان کو رب کی محبت ایسے نہیں ملی یہ رب کے خلیل ایسے نہیں بن گئے بلکہ یہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے مسکراتے ہوئے نکل گئے یہ نمرود کی آگ سے نکل گئے یہ دنیا کے تان و تشلی سے نکل گئے دنیا کی دنیا کے تانوں سے نکل گئے دنیا کی ندامتوں سے نکل گئے دنیا کے ہر قسم کے خوف سے نکل گئے تب رب نے ان کو اپنا دوست بنا بنایا رب نے اپنا خلیل بنایا ایمان والی ماں بہنوں ذرا دل کے ساتھ دل کے کان کھول کر حضرت ابراہیم علیہ وسلام کی داستان کو سننا کیسے پیارے شخص ہیں اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا آج ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں اللہ رب العزت کی تھوڑی سی فرما برداری کر لیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی رب ہمیں آزمائے گا نہیں نئی ایمان والیوں اللہ رب العزت کو جو جتنا پیارا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی آزمائشوں سے گزارتے ہیں اتنے بڑے امتحانات سے گزارتے ہیں دیکھو تو صحیح پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو پیارے آقا کی زندگی کو دیکھو پیارے آقا کی سیرت طیبہ کو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ دنیا کا کون سا ایسا ظلم ہے جو میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں کیا گیا دنیا کی کون سی ایسی تکلیف ہے جو پیارے آقا پر نہیں آئی دنیا کا کون سا ایسا ستم ہے جو پیارے آقا پر نہیں گزرا دنیا کی کون سی ایسی ایسی آزمائش ہے کہ جس سے پیارے آقا نہیں گزارے گئے ایمان والیوں ذرا دیکھو تو صحیح پیارے آقا پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت میں تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدہ دنیا سے گزر گئی نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے جوانی میں قدم رکھا تو سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں اپنے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے ایک چچا ہے وہ بھی دنیا سے گزر گئے پھر دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی اولاد کے جنازے اٹھے آپ نے کندھوں پر اپنی پیاری بیٹیوں کے جنازے اٹھائے اللہ اکبر کبیرہ کتنا دردناک منظر ہوگا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما رقیہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرما رہے ہوں گے روتی ہوئی آنکھوں سے مٹی ڈال رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی زینب علیہ السلام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دفن کر رہے ہوں گے پیارے آقا پر کون سی آزمائش نہیں گزری پیارے آقا کو تائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے پیارے آقا کی بیویوں پر سہمتیں لگائی گئی پیارے آقا کو گالیاں دی گئی ایمان والیوں کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا ظلم کا نمونہ نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی ظلم و بربریت کی مثال نہیں ہے جو پیارے آقا پر نہ گزری ہو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام وہ بھی رب کے خلیل تھے رب کے پیارے دوست تھے رب نے ان کو آزمائشوں سے گزارا ہاں دنیا میں کوئی بھی آزمائش آئے رب کے پیاروں پر آئے رب کے ماننے والوں پر آئے وہ آزمائش رب کی طرف سے محبت کا پیغام ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے انعامات کا مستحق بنانے کے لیے ہوتی ہے آج دنیا میں کوئی بھی آزمائش آئے اس آزمائش کو خندہ پیشہ سے برداشت کر لو رب کی نعمت سمجھ کر رب کا امتحان سمجھ کر برداشت کر لو وہ نعمت بھی وہ انعام بن جائے گی وہ مصیبت اور تکلیف بھی انعام بن جائے گی لیکن اگر رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر جو ایمان کو چھوڑ بیٹھا جو رب کے کلیمے کو چھوڑ بیٹھا جس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا ہاں وہ ناکام ہو گیا ہاں وہ برباد ہو گیا اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں فرمایا وہی رب تلا ابراہیم رب بکلیماتن قال انی جاعلک للناس اماما ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو وقت کا امام بنانا تھا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو وقت کا نبی بنانا تھا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو خلیل اللہ بنانا تھا آزمائشوں سے گزارے گئے وہی رب تلا ابراہیم رب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلط وسلام کو آزمائشوں میں ڈالا ایمان والیوں ذرا آزمائشیں تو دیکھو کتنی سخت آزمائشیں ہیں سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام پر کیسا امتحان آیا اللہ اکبر کبیرہ ایسا سخت امتحان ایسی سخت آزمائش ذرا تصور تو کرو جس گھر میں آنکھ کھولی جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کا سربراہ ان کا اپنا والد مشرق ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا بلکہ بت بناتا بھی ہے بتوں کو بیچتا بھی ہے بت ساز فیکٹری میں پیدا ہوئے بت فروش اور بت بت بت بنانے والے گھر میں پیدا ہوئے بت بنانے والے والد کی اولاد پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ باپ کا دین کچھ اور ہو انسان اپنے باپ کی مخالفت کرے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام وسلام رب کے خلیل سے سب سے پہلی آزمائش ہی آئی تاکہ ایمان والوں کو پتا چل جائے ایمان والیوں کو پتا چل جائے ایمان والیوں تم پر بھی آزمائشیں آئیں گی تم سر پر دوپٹہ اوڑو گی شاید تمہارا والد ناراض ہو جائے شاید تمہارے رشتے دار ناراض ہو جائیں شاید تمہارے چچے مامے ناراض ہو جائیں تم برقع اوڑو گی تم پردہ کرو گی تم حیا کو اپنا ہوگی شاید دنیا کے رشتے دار تم سے ناراض ہو جائیں لیکن جب بھی کوئی رشتے دار ناراض ہو جب بھی کوئی کوئی تانا دے کہ تم تو بڑے ملا بن گئے تم تو بڑے باہیا بن گئے تم تو ایسے ویسے بن گئے تم تو بن گئے تو کہہ دینا کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی آزمائش سے گزرا تھا اللہ نے ہمیں بھی اسی آزمائش سے گزار دیا حضرت ابراہیم علیہ کا والد بت بناتا ہے بت فروش ہے بتوں کی عبادت کرتا ہے ابراہیم علیہ اس والسلام کا دل ایمان والا دل ہے رب کو ماننے والا دل ہے لیکن دیکھو تو صحیح کیسی آزمائی ہے صورت حال یہ ہے باپ بھی دشمن ہے قوم بھی مخالف ہے بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا ہے ہر طرف سے مخالفت اور دشمنی کے نعرے ہیں انتقام لینے والے زندہ جلا دینے کے ارادے رکھنے والے کوئی دوست نہیں ہے کوئی حمایتی نہیں ہے کوئی یار و مددگار نہیں ہے مدرت مگر حضرت خلیل علیہ السلاط والسلام کو کوئی پرواہ نہ تھی نہ خوف تھا نہ ڈر تھا وہ ہر خطرے سے بے نیاز اعلان حق میں سرچار اور رشد و ہدایت کی دعوت میں مشغول رہے بس ایک سہارا تھا جو دل کو تقویت بخشتا تھا وہ حوصلوں کو جلا دیتا تھا وہ تھا اللہ کی ذات کا سہارا لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات کا سہارا ایک سہارا سب سے بڑا سہارا جس جیسے ایسا کوئی سہارا نہیں ہے جس سہارے کے سامنے دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام اسی رب کو ماننے والے تھے دیکھو تو صحیح جب ایمان دل میں ہو رب معرفت کیسے دیتا ہے جب دل ہی انسان کا مسلمان ہو تو رب اپنی پہچان کیسے دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کو کوئی رب کا کلمہ سنانے والا نہیں ہے رب کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے رات کی تاریخیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام آرام فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں ربا اپنی معرفت نصیب فرما دے ربا مجھے بتلا دے تو کہاں ہے ربا مجھے اپنا اپنا یقین نصیب فرما دے مجھے اپنی معرفت نصیب فرما دے آسمان کی طرف دیکھا رات کا وقت ہے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں ان تاروں کو چمکتا ہوا دیکھا دل میں خیال آیا یہ تارے تو بڑے چمکدار ہیں ان کی روشنی بھی بہت تیز ہے ان کی روشنی زمین تک آ رہی ہے کتنے پیارے تارے ہیں دل میں آیا شاید یہی خدا ہوں گے فلنگا رات کالا کالہ ربی کہنے لگے شاید یہ میرے یہ میرے خدا ہوں گے یہ میرے رب ہوں گے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ تارے ڈوب گئے وہ ستارے ٹوٹ گئے آسمان کی گہرائیوں میں گم ہو گئے فلما فل جب وہ ستارے ڈوب گئے جب وہ ستارے ٹوٹ گئے العافلین حضرت ابراہیم علیہ وسلام کا دل کہنے لگا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو خدا ہو اور پھر وہ وہ ڈوب جائے جو خدا ہو اور پھر وہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے جو خدا ہو اور وہ اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے میرا خدا تو وہ ہے الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين وما خلفهم ولا ولا يحيطون بشيء علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات يؤوده حفظهما وهو الولي منزل اللہ کبیرا رب کی معرفت کو دیکھو رب کی توحید کو دیکھو زمین و آسمان کی فضائیں لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں آسمان کے ستاروں کو دیکھو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمان پر چمکتے دمکتے چاند کو دیکھو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے دل میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو لا الہ الا اللہ ہواؤں کے داستان کان لگا کر سنو لا الہ الا اللہ کسی درخت پر کہ کسی درخت پر سنسناتی ہوئی ہواؤں کو سنو لا الہ الا اللہ کسی درخت کے پتوں کو دیکھو وہ بھی گنگناتا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی سدائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام اسی رب کو ڈھونڈ رہے ہیں ستارے گم ہو گئے کہا لا ہب الافلین میں نہیں پسند کرتا میں رب نہیں مان سکتا ڈوب جانے والوں کو پھر دیکھا چاند نکل آیا کتنا تاب کتنا آب و تاب کے ساتھ نکلا کتنی چمک کے ساتھ نکلا کتنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا فلما راش فلما رال قمر جب دیکھا چاند کو کالا ہادا ربی کہنے لگے یہ شاید میرا رب ہوگا کتنا بلند ہے کتنی میٹھی روشنیوں والا ہے کتنی دمک والا ہے فلما فل وہ چاند بھی ڈوب گیا وہ چاند بھی دن کی روشنی میں چھپ گیا رب سے دعا کرنے لگے ربا مجھے خود ہدایت دے دے مجھے اپنی معرفت دے دے اپنی پہچان دے دے فلما راشم سبا دا صبح ہو گئی صبح صبح سورج نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا کرنوں اور کے ساتھ نکلا بڑی چمک دمک کے ساتھ نکلا دھوپ دھوپ کے ساتھ نکلا اس سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہوگا پالا ہادا ربی اس کو دیکھا کہا شاید یہ میرا رب ہوگا فلما فلت شام کا وقت ہوا شام کو تاریخی آنے لگی رات میں آ کر سورج کو اپنے دامن میں لپیٹ لیا سورج نام کی چیز مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو گئی فلما فلت وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی چھپ گیا کہنے لگے انی بری ام مما تشریکون او مشرق و ذات کائنات کی کوئی چیز میرے رب کے برابر نہیں ہو سکتی میرے رب کی مثال نہیں ہو سکتی میرے رب کی صورت نہیں ہو سکتی میرے رب کی ہم اثر نہیں ہو سکتی میرے رب جیسی نہیں ہو سکتی میرا رب تو وہ ہے اللہ ہوئی تعمنی میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے میرا رب تو وہ ہے وہی مریض صبح ہوا یقین جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ میرا رب مجھے مجھے شفا دیتا ہے اللہ خلط علی دین میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ایک گندے قطرے پانی سے پیدا کیا بہو بہت خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہدایت دی انسان ابھی تقویم اور رب نے کتنی پیاری مخلوق بنا دیا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے انسان بنا دیا یمیتنی ثم سمین میرا رب تو وہ ہے جو مجھے مار ڈالے گا تم یحیین پھر مجھے زندہ کر دے گا پھر مجھے کھڑا کر دے گا ولدیت میری علی خطیت الدین ربی ابل حکمار تو دنیا والوں جب ربی اتنا بڑا ہے جب ربی سب کچھ ہے تو اس رب سے مانگو اپنے لیے خیریں اس رب سے طلب کرو اپنے لیے دعائیں اس رب سے اپنی اولاد کی خیر مانگو اس رب سے اپنے والدین کی خیر مانگو اس رب سے اپنی دنیا کی خیر مانگو اس رب سے اپنی آخرت کی خیر مانگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی معرفت مل گئی رب کا کلمہ مل گیا رب کے مواحد بن گئے رب کو ماننے والے بن گئے اب امتحان آ گیا والد نہیں مانتا والد دشمن ہے والد مشرق ہے والد تو بتوں کی عبادت کرنے والا ہے لیکن ابراہیم علیہ وسلام بتوں کو فنا کرنے والے ہیں بتوں کی نفی کرنے والے ہیں بتوں کے دشمن ہیں دل میں آیا اب کیا کروں والد کو جا کر کیسے سمجھاؤں ایمان بڑی آزمائش ہے والد کو سمجھانا اپنے والدین کو سمجھانا سمجھانا اپنے خاندان والوں کو بہت مشکل ہے لوگ نہیں مانتے لوگ تانے دیتے ہیں کسی کو جا کر حق بات کہو گے وہ اپنا کچا کچا سامنے کھول کر رکھ دے گا تم تو ایسے تم تو ویسے تم تو ایسے تھے تم تو ویسے تھے تمہارے ماں باپ ایسے تمہارے بہن بھائی ایسے لوگ ساری دنیا کے اندر اپنے والدین کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے سامنے بھی یہی آزمائش تھی اپنے والد کو سمجھانا تھا اپنے والد کو رب کا کلمہ پڑھانا تھا اپنے والد کو رب کی معرفت بتانی تھی اب دیکھو ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو اپنے والد کے پاس گئے بالکل گئے ضرور گئے اس لیے گئے کہ کلمہ حق ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہاں دنیا والوں کو بتلا دیا ایمان والوں اور ایمان والیوں اگر تمہارے والدین بھی رب کی نافرمانی کرنے پر تمہیں ابھارتے ہیں اگر وہ رب کے نافرمان ہیں تو دیکھو ابراہیم علیہ اصطلاح و سلام کی سنت کو زندہ کرنا اور میری پیاری بچیوں جن کو ان کے والدین پردہ نہیں کرنے دیتے جاؤ ابراہیم علیہ اصطلاح و کی بیٹیاں بن کر اپنے والد والدین کو ادب کے ساتھ سمجھا دو کہ ابا حضور آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہوگا اما محترمہ آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہوگا لیکن میں پردہ ضرور کروں گی میں حیا کو اپنی چادر ضرور بناؤں گی میں رب کی نافرمانی تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتی دیکھو ابراہیم علیہ نے اپنے والد کو جا کر کہہ دیا قرآن پاک کے اور آخ کھول کر دیکھو قرآن پاک کہتا ہے وزقر فل کتاب ابراہیم ایمان والیوں ذرا یاد کرو قرآن پاک میں ابراہیم علیہ کو ان نحو کا نصدی کا وہ بہت سچے نبی تھے اللہ کے پیارے حبیب تھے اللہ کے خلیل تھے سچے نبی تھے قال علی ابی ہی آبدی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے والد لما تعبد تو کیوں عبادت کرتا ہے ما لا يسمع اس کی جو سنتا نہیں ہے ولا يبصر جو دیکھ نہیں سکتا ولا يغني عنك شيئا وہ کسی چیز میں تیرے کام نہیں آ سکتا تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جا تجھے نہیں بچا سکتا ہاں ایمان والیو دیکھو آج جو والد اور بھائی آج جو رشتے دار پردہ نہیں کرتے یاد رکھو جن کے کہنے پر ہم پردہ نہیں کر سکتے ہم گھروں میں پردہ نہیں کر سکتے یاد رکھو ہم نے ان کو رب کا شریک کرا دیا دیکھو رب کہہ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو چھپا لو اپنے سروں کو چھپا لو اپنی آنکھوں کو چھپا لو لیکن گھر میں والد کہتا ہے پردہ مت کرنا والدہ کہتی ہے پردہ مت کرنا بھائی کہتے ہیں پردہ مت کرنا رشتے دار کہتے ہیں پردہ مت کرنا ایک طرف خدا ہے دوسری طرف وہ رشتے دار ہیں مالا یس ماؤ سیاح جو حق بات سن نہیں سکتے لا سر جو حق بات کو دیکھ نہیں سکتے بلا یوگنی ان کا سیاح اور میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں وہ تمہیں کسی چیز سے بچا نہیں سکتے کل جب تم قبر میں چلی جاؤ گی خدا کی قسم یہ باپ آ کر نہیں بچائے گا یہ ماں آ کر نہیں بچائے گی یہ ماں تمہارا جہیز بنانے کے لیے کپڑے اکٹھے کر سکتی ہے تمہیں سجانے کے لیے زیور بنا سکتی ہے یہ تمہارے لیے اچھے رشتے تلاش کر سکتی ہے یہ تمہارے جاگنے کے ساتھ جا سکتی ہے تمہارے سونے کے ساتھ سو سکتی ہے تمہارے گناہوں کی پردہ داری کر سکتی ہے لیکن یاد رکھو قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے پائے گی قبر میں تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکے گی قبر میں تمہاری جگہ پر جواب نہیں دے سکے گی اور نہ تم اپنی ماں کی جگہ پر جواب دے سکو گے لا یغنی ان کا قرآن کہتا ہے جب یہ ماں تیرے کام نہیں آ سکتی جب یہ تیرا باپ تیرے کام نہیں آ سکتا جب یہ تیرے رشتے تیرے کام نہیں آ سکتے تو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی تو رب کو کیوں چھوڑ کر جاتا ہے رب کو کیوں چھوڑ کر جاتی ہے رب کو کیوں ناراض کرتی ہے دیکھ علیہ براہ ملک نے اپنے والد سے کہا اے والد کیوں تو عبادت کرتا ہے کیوں تو مانتا ہے ایسے لوگوں کے پاس لا یسما ولا یوسر ولا یونی ان کا شیا جو تیرے لیے کسی چیز سے کام نہیں آ سکتے یا بدینی کب جانی من معلوم یاتی کا فتبینی آدی کا سویا اے میرے والد مجھے رب نے علم دیا ہے مجھے رب نے حق کلمہ سکھایا ہے تو بھی اس حق کو مان لے اس کلمے کو مان لے کامیاب ہو جائے گا یا بد اللہ تابد شیطان اے میرے والد شیطان کی عبادت مت کر یہ شیطان تجھے گمراہ کرنے والا ہے ہاں ایمان والی ہو یہ شیطان دشمن میرا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن وقت کے نبیوں کا بھی دشمن انسانوں کا دشمن ہے یہ شیطان یہ شیطان آ کر کہتا ہے قرآن کو نہ مانو یہ شیطان آ کر کہتا ہے مولوی اور ملا کی بات کو مت مانو یہ یہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کی باتوں کو مت مانو جو تمہیں حیا کی دعوت دیں جو تمہیں قرآن کی دعوت دے جو تمہیں قبر سے ڈرائے جو تمہیں حجر سے ڈرائے ان کی بات مت مانو لیکن دیکھو جو بھی شیطان کی بات مانے گا یاد رکھو وہ شیطان کی عبادت کرے گا ہاں ضرور شیطان کی عبادت کرے گا ارے رب کو ماننے والے ہوتے رب کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے کیسے ہو سکتا ہے میری ماں بہن رب کو ماننے والی ہوتی اور وہ رب کہتا کہ میری میری بنائی ہوئی ایمان والی بہن میری بنائی ہوئی ایمان والی عورت تو اپنے سر پہ دوپٹے کو درست کر لے تیرے بال تو کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے لیکن وہ شیطان کی بات مان کر اپنے بالوں کی نمائش کرتی پھرے اپنی آنکھوں کی نمائش کرتی پھرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی نمائش کرتی پھرے تو یاد رکھو اس نے شیطان کی بات مانی رحمان کے در کو چھوڑ کر اس نے شیطان کے دروازے کو پکڑ لیا اس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے لیے اپنے رشتے داروں کو راضی کرنے کے لیے رحمان کے دروازے کو چھوڑ دیا رحمان کے در کو چھوڑ دیا رحمان کی رحمت کو چھوڑ دیا ارے ایمان والیوں توحید تو ہی تو یہ تھی رب کا کلمہ تو یہ تھا رب کی تو ہی تو یہ تھی جیسے کسی نے کیا خوب کہا تو تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ عالم سے خفا میرے لیے ہے اے اللہ میں تیری توحید کو ماننے والا میں تیرے کلمے کو ماننے والا میں لا الہ الا اللہ کو ماننے والا میں شیطان کی بات کو نہیں مان سکتا میں دنیا والوں کی بات کو نہیں مان سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام اپنے والد کو یہی کہہ رہے ہیں یا بتلا تابود شیطان اے میرے والد شیطان کی عبادت مت کر ان شیطان کان بے شک یہ شیطان رحمان کا نا فرمان ہے یہ شیطان رب کا نا فرمان ہے یا بت من رحمان فتح شیطان ولی آج دنیا والے کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے ہیں بار بار کہا جاتا ہے مولوی صاحب ڈرایا مت کرو جہنم کی باتیں مت کیا کرو قبر کی باتیں مت کیا کرو قبر کے عذاب سے مت ڈرایا کرو ارے ایمان والیوں کیسے نہ ڈرو جب گندے پر رکھ کر روزانہ جنازے دفن ہوتے ہوئے دیکھوں گا جب روزانہ ہر سڑک پر قبرستانوں کو آباد ہوتے ہوئے اور گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں گا جب روزانہ لاشوں پر لاشیں بچتی ہوئی دیکھوں گا کوئی سائیکل پر سوار ہو کر گیا مر گیا کوئی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا مر گیا کوئی اپنی بچوں کا سامان لینے کے لیے نکلا مر گیا کوئی دنیا کمانے کے لیے نکلا مر گیا کوئی نماز پڑھنے کے لیے نکلا مر گیا میں کیسے قبر کی بات نہ کروں میں کیسے حجر کی بات نہ کروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے بھی اپنے والد کو قبر کے عذاب سے ڈرایا آخرت کے عذاب سے ڈرایا یا بتی اخوف اے میرے والد میں ڈرتا ہوں کا عذاب من الرحمن کہ تجھ کو عذاب پہنچ جائے گا رحمان کا اگر تو رحمان کی نافرمانی کرے گا رب کی نافرمانی کرے گا تجھے رب کا عذاب ہوگا فتح کون علی شیطانی ولی اور تو شیطان کا ساتھی بن کر ناکام ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی آگے سے والد کہنے لگا راغب ابراہیم لم لئی ملیا اے ابراہیم تو میرے معبودوں کا مخالف ہو گیا تو میرے خداؤں کا مخالف ہو گیا لئی لم تنتہی اگر تو باز نہیں آئے گا تجھ کو میں سنسار کر دوں گا لارجمنک میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا سنسار کر دوں گا واجرنی ملیا تو مجھ سے دور ہو جا میرے گھر سے دور ہو جا میری نگاہوں سے دور ہو جا سلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب والد کی یہ بات سنی کہنے لگے والد تجھ پر سلامتی ہو رب کی سلامتیاں ہو تجھ پر میں تیرے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا لیکن تیرے کہنے پر اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے رب کے کلیمے کو نہیں چھوڑ سکتا رحمان کے در کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے والد کو سلام کیا اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کیا اور اپنے والد سے علیحدہ ہو گئے اب سامنے قوم کھڑی ہے ساری کی ساری قوم دشمن ہے سارے کی ساری قوم بتوں کی عبادت کرنے والی ہے ایک ابراہیم علی سلاد اکیلے ہیں آج میری بیٹی پردہ نہیں کرتی کہ برادری میں کیا منہ دکھاؤں گی آج میری بہن پردہ نہیں کر پاتی کہ برادری والے ناراض ہو جائیں گے آج میری اماں اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کراتی کہ ان بچیوں کا رشتہ کہاں سے آئے گا برادری ناراض ہو جائے گی ارے ایمان والیوں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تمہاری برادریاں تو چھوٹی سی ہیں تمہارے خاندان تو چھوٹے سے ہیں تم تو تمہاری مخالفت کرنے والے تو بہت کمزور ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کو دیکھو جو اکیلے ہیں پوری دنیا میں اکیلے ہیں پورے نظام کے سامنے اکیلے ہیں ساری قوم میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے ساری قوم دشمن ہے لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے کہنے لگے صرف مانوں گا نہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی منواؤں گا اپنی قوم کو بھی دعوت دوں گا ابراہیم خلیل اللہ دوسری آزمائی یہ آ گئی ساری کی ساری قوم مخالف ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ علی وسلام اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے پہلے والد کو دعوت دی پھر اپنی قوم والوں کو جا کر دعوت دی پرانے پاک کہتا ہے ابراہیم من قبل بھی عالمین قرآن مجید کہتا ہے بلا صبح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے رشد و ہدایت ادا کی تھی اور ہم نے ان کو اس معاملے کا علم دیا تھا عالم والوں میں وہ جاننے والے تھے علی ابھی ہی جب انہوں نے کہا اپنے والد سے وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے کہا ماں حاضی التی انتم لہا کی فون اے قوم والو اے قوم کے عقل مندو تم کن مجسموں کی اور کن بتوں کی عبادت کرتے ہو آگے سے قوم والے کیا کہنے لگے وہی کچھ کہنے لگے جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں آج میں جا کر کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں ایمان والیوں پردہ کر لو آگے سے جواب ملے گا کہ ہماری ماں باپ بھی تو پردہ نہیں کیا کرتے تھے ہمارے بڑے بھی پردہ نہیں کیا کرتے تھے گھروں میں جو پرانا پردہ چلا آ رہا ہے وہی پردہ ہے یہ نئے پردے کی باتیں یہ نئی حیا کی باتیں یہ نیا دین کہاں سے آ گیا ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اس دین پر نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا پالو اجدنا آبانا لہا آبدین کہنے لگے ابراہیم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے وہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے جیسے ہمارے آبا و اجداد نے کیا جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ہم سے پہلے لوگوں نے کیا ہم بھی وہ کچھ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ والسلام کہنے لگے قال لقد انتم ضلال مبین اور ظالمو تم اور تمہارے آبا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں تھے تم گمراہ لوگ تھے تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ تھے تم بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو یہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی دعوت ہے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے کلمات ہیں جن کو قرآن نے نقل کیا ہے یہ کسی جذباتی خطیب کی تقریر نہیں ہے کسی جذباتی ملا کے نعرے نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام رب کے خلیل اللہ کے پیارے نبی کی دعوت کا انداز ہے کہ گمراہی کو گمراہی ہی کہو غلط کو غلط کہو برائی کو برائی کہو کسی کے والدین کے کرنے سے کسی کے شریف خاندان کے کرنے سے کسی کے بڑوں کے کرنے سے کسی کے گزر جانے والوں کے کرنے سے کوئی برائی اچھائی نہیں بن جاتی کوئی گمراہی ہدایت نہیں بن جاتی بلکہ گمراہی گمراہی رہتی ہے غلطی غلطی رہتی ہے کالو قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں تھے اور تم بھی گمراہی میں ہو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے یا تیرے پاس کوئی حق کی بات ہے کہنے لگے ہاں حق کی بات ہے بل ربکم رب السماواتی والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے جو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے جو ساری زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے جو سب کو مارنے والا ہے قوم نے انکار کر دیا قوم کہنے لگی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نہیں مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبانی دعوت دی جب زبانی دعوت دے چکے قوم کو بتلا چکے قوم ماننے پر نہیں آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عمل کے ساتھ بھی سمجھاؤں گا کہ تمہارے یہ بت کچھ نہیں ہے تمہارے یہ پرور دگار کچھ نہیں ہے تمہارا یہ نظام کچھ نہیں ہے بلکہ رب کا نظام حق ہے حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھانے کا ایک طریقہ اختیار فرمایا ایک طریقہ سوچا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ والسلام پر آنے والے اور امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام کا بتوں کو توڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام کا بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ اور بادشاہ وقت کا حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کرنا اللہ رب العزت کی رحمت کا نازل ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر امتحانات اور ان امتحانات سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملے ایسے انعامات ملے کہ جن کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ایسے انعامات ملے کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ایسے انعامات ملے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے ان انعامات کا ذکر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دعوانا رب کچھ اعلانات سماعت فرما لیجیے ہماری اگلی نشست انشاءاللہ حسب شاء معمول ایک جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو ہوگی اور جب اگلی جمعرات کو ہوگی تو اس میں عید کا وقت بہت قریب ہوگا بہت زیادہ قریب ہوگا عید سے ایک دن یا دو دن باقی ہوں گے یا تین دن باقی ہوں گے تو ایسے موقع پر چونکہ اسکولوں وغیرہ میں اور مدارس میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ رغبت نہیں کرتے لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ وہ قربانی کے وقت قریب ہوگا تو قربانی کے مسائل اور دیگر مسائل پر انشاءاللہ تفصیلی گزارشات عرض کی جائیں گی اس لیے اپنے وقت میں سے ضرور وقت نکال کر لیں عید کی تیاریوں میں لوگ مگن رہتے ہیں جوتیاں خریدنے میں کپڑے خریدنے میں تو ضرور عید کی خوشیاں منائیں اللہ رب العزت سب کو اچھی اور خوشیوں والی عید نصیب فرمائے اور برکتوں والی عید نصیب فرمائے لیکن خوشی کے میں اللہ رب العزت کو بلا دینا اللہ کے کلیمے کو بلا دینا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے اس لیے عید کی خوشیوں میں پوری طرح شریک ہونے کے لیے ضرور یہ کریں کہ اہتمام کے ساتھ درس میں تشریف لائیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اور دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ چونکہ قربانی کا موقع آ رہا ہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو مبارک قربانی اور اللہ رب العزت یہاں قبول ہونے والی قربانی نصیب فرمائے اس موقع پر اکثر لوگ جو ہے وہ سستی کرتے ہیں کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں یا فلاں چیز نہیں ہے فلاں چیز نہیں ہے حالانکہ اکثر لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے تو بہت بڑی وبال کی بات ہے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی بات ہے اس موقع پر قربانی دے کر قربانی کریں اپنی کوئی زیور بیچنا پڑے کوئی چیز بیچنی پڑے اس کو بیچ کر قربانی کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت پورے سال میں روزی میں برکت ڈال دیں گے اور پتہ نہیں کتنی ایسی مصیبتیں ہوں گی پتہ نہیں کتنی ایسی مشکلات ہوں گی ایسی آفات ہوں گی کہ جن کو اللہ رب العزت اس قربانی کی برکت سے ہمارے اوپر سے ٹال دیں گے ورنہ لوگوں کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہسپتالوں میں علاج معاوضے پر بھی لگ جاتے ہیں گھروں کے گھر بک جاتے ہیں صرف ایک گردہ کسی کا فیل ہو جائے تو اس پر اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے اس لیے قربانی کے معاملے میں لوگ بخل نہ کریں جن پر بھی قربانی فرض ہے جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ قربانی ضرور کریں اور قربانی کرنے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک گھر میں صرف ایک قربانی ہو جائے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے بلکہ گھر میں جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہوں گے بیوی کی طرف سے علیحدہ ہوگی خامد کی طرف سے علیحدہ ہوگی اولاد میں جو کمانے والے ہیں صاحب نصاب ہیں اپنی ملکیت رکھتے ہیں ان کی علیحدہ ہوگی تو ایک ہی گھر میں ایک ہی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جتنی بھی قربانیاں ہوں جن کو اللہ رب العزت وسعت دے تو اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی قربانیاں کریں خیر کے لیے کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں تو خوب قربانیاں کریں رغبت کے ساتھ کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں اور اس موقع پر ایک اور گزارش ہے کہ اکثر لوگ جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں کہ کسی گائے میں یا کسی بھینس میں حصہ ڈال لیتے ہیں گھروں والے مل کے آپس میں کرتے ہیں تو اس موقع پر کچھ باریک مسائل ہوتے ہیں قربانی کا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا اجتماعی قربانی کے اندر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال نہ رکھا جائے تو تمام حصے داروں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے قربانی ایک عبادت ہے رسم نہیں ہے تو جب عبادت ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے اور حکم کے مطابق کرنا ضروری ہے تو اس لیے جو حضرات بھی اجتماعی قربانی کر رہے ہوں وہ اپنے گھروں سے مردوں کو کسی مدرسے میں کسی مفتی کے پاس بھیج کر تمام مسائل پتہ کروا لیں تاکہ ان کی قربانی درست ہو جائے اور جن کو یہ سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے مدرسوں میں مراکز میں اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا گیا ہے ہمارے مرکز میں بھی ہے اجتماعی قربانی میں آپ حصہ ڈالیں تو آپ کے گھر میں پوری شریعت کے ساتھ کی ہوئی تمام قواعد و ضوابط اور رسولوں کو سامنے رکھ کے مفتیان کرام کی نگرانی میں کی ہوئی قربانی آپ کی ہوگی اور پھر آپ کے گھروں میں اس کا گوشت بھی پہنچا دیا جائے گا تو وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ بالکل صرف جو ہے اپنی قربانی لکھوا کر پیسے دے کر بے فکر ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں آپ کو گھر میں قربانی کا گوشت مل جائے گا اور آپ کی قربانی صحیح شری طریقے پر ہو جائے گی اس کے لیے بھی جو حضرات کرنا چاہتے ہیں وہ مرکز سے رابطہ کریں اور آخر میں پھر یہ گزارش ہے کہ اگلے درس کو اس عید کی خوشی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے خراب نہ کریں بلکہ تمام حضرات جو ہے وہ اگلے درس میں تشریف ضرور لائیں اور بر وقت تشریف لائیں دعا کرتے ہیں تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری والدہ محترمہ حضرت امی جی کے لیے بھی خصوصی دعا کریں وہ اس وقت بہت سخت بیماری کے عالم میں ہیں ان کی ٹانگ پر پانی کی گرم دیکھتی گری جس کی وجہ سے ان کی ساری ٹانگ جو ہے وہ جل گئی ہے بہت تکلیف میں ہے اللہ رب العزت ان کو جلد اور مکمل پر فرمائے سب حضرات سے دعاؤں کی خصوصی گزارش ہے الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى وعلى ال ال ال ال محمد محمد محمد كما كما صليت على على على ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم انك انك حميد حميد مجيد مجيد اللهم اللهم بارك باركت انت السلام السلام ومنك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو رحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوض بالجنة والنجاة من النار والفوض بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سبية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا يا الراحمين الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المدين یا راحم المساکین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سری ہوئے مالک ہم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا رحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم پر رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم گناہ کر کر کے کر کر کے مالک اپنی قبر خراب کر چکے اپنا حشر خراب کر چکے یا ہمر الراحمین ہم اتنے گنا گار ہو گئے کہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے مالک مالک ہم آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں یا رحم الراحمین معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین اس مبارک برک مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے رحم الراحمین آپ کے پیارے خلیل آپ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی ہم نے سیرت بیان کی اور سنی یا رحم الراحمین اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سب کو بری قبر سے بچا دیجیے برے حشر سے بچا دیجیے برے مناظر سے بچا دیجیے بری موت سے بچا دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے ہماری آل و اولاد پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجئے ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے والدین میں سے بڑے چھوٹوں میں سے بزرگوں میں سے بچوں میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور آپ کے پاس ہیں یا رحم الراحمین ان پر رحم فرما دیجئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے ان کی قبروں کو روزت من ریاض الجنہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے صحت آفیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے ہر قسم کی محتاجیوں سے بیماریوں سے برائیوں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے یا اکرم الکرمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہماری جھولیوں کو خیر سے بھر دیجیے یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی پریشان ہے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا ارحم الراحمین ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین جو کوئی بھی اپنے لیے کوئی حاجت یا خواہش لے کر بیٹھا ہے مالک اس کی حاجت کو پورا فرما دیجئے نئے خواہشات کو پورا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں مالک سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے ہماری والدہ محترمہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجیے یار ہم واہمین جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد ان کو نیک اور اولاد عطا فرما دیجیے یار ہمراہمین جو اولاد والے ہیں مالک یہ چھوٹے چھوٹے جنت کے پھول یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس امانت ہیں ربا ان کے دین کی حفاظت فرما دیجیے ان کو حیا نصیب فرما دیجئے ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما دیجئے ان کو دین کا خادم بنا دیجئے یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں ان کے قرضے غیب سے ادا فرما دیجئے جو روزی کے لیے تنگ ہیں مالک ان کو رزق طیب نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا ارحم الراحمین ان کو نیک صالح حیا والے پردے والے نماز والے محبت والے الفت والے رشتے نصیب فرما دیجیے قدر اور عزت والے رشتے نصیب فرما دیجیے یا رحم الرحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے یا رحم الرحمین رحم فرما دیجیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے امت کے مسکینوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں بھی ایمان والے سیلاب کی زد میں ہیں مالک لاکھوں مسلمان سیلاب کی آفت میں آ گئے مالک رحم فرما دیجئے مالک جہاں کہیں بھی ایمان والے بچے اور بچیاں دشمنوں کی قید میں ہیں ربا ان کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے یار الراحمین یہ میری بچیاں یہ میری بہنیں دوپٹے پھیلا کر بیٹھی ہیں ربا ان کے دوپٹوں کی برکت سے میری ڈاکٹر آفیہ جیسی ہزاروں بہنوں کو رہائی عطا فرما دیجیے ربا اس عید پر تو ان کو رہائی عطا فرما دیجیے ربا رحم فرما دیجیے یا رحم اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے یا رحم اللہ ہم نے جتنے بھی دعائیں مانگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سب کا یہاں آنا اس مجلس میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے اور اپنے فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ ہم سب کے لیے معافی لکھ دیں ربا ہم آپ سے معافی کے طلب گھر آپ سے خیر کے طلب گھر ہم بھیکاری آپ کے در کے ربا بھیک نصیب فرما دیجئے ربا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم دنیا میں تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے ربا جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دیجیے یا رحم الراحمین ہماری والدہ محترمہ کو صحت نصیب فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد برحمتك يا الراحمين